جناب معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی اور سخت اندھیری رات میں نکلے جبکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں چنانچہ ہم نے آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہو تو میں کچھ نہ بولا آپ نے پھر فرمایا کہو تو بھی میں کچھ نہ بولا آپ نے پھر فرمایا کہو تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں کیا کہوں آپ نے فرمایا کہو قل هو الله احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس صبح اور شام تین تین بار یہ کہہ لو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی سنن ابو داود حدیث نمبر 5082